الباب التاسع والثمانون ومئتان باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء ایسی چیزوں کا بیان جن کی بابت ریا کا وہم ہو لیکن حقیقت میں وہ ریا نہ ہو عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن رواه مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یہ بتلائیے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں یہ ریاکاری تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے مسلم